ثم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المتين ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين الحمد لله رب العالمين تقرير میں نہیں کروں گا بالکل محفل کے اختتام پر میں آیا لہذا محفل برخاست ہونے کا میں اعلان کرتا ہوں اور اس اعلان کے لیے میں نے ایک آیت کریمہ تبرکن رکن پڑھ دی جس میں محفل کے آداب بھی ہیں اور اس کے برخاست ہونے کا جو دستور ہے اس کا بھی طریقہ بتایا گیا ہے اور اس دستور کا بھی ذکر کیا گیا ہے پرانے شریف میں شاد ہوا اے ایمان والو جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں پھیل کر بیٹھو تو آنے والے کے لیے جگہ کشادہ کر دو کیا ہوگا تم اس کے لیے جگہ کشادہ کرو گے اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے کشادگی وہ کشادگی کیسی اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے اللہ تبارک و تعالی کتنی چاہے جیسی چاہے جہاں چاہے دنیا میں چاہے قبر میں چاہے کچھ آدمی فرما دے اور قبر میں تو وہ ایسی کچھ آدمی ہوگی کہ حدیث میں آیا ہے کہ حد نظر تک اس کی قبر کشادہ کر دی جائے گی ادھر دیکھے گا کچھ آدھا ادھر دیکھے گا کچھ آدھا ہوگی آگے دیکھے گا کچھ آدھا ہوگی جس طرف دیکھے گا کچھ آدھا ہوگا کچھ آدمی کس کے لیے جس کا وسلم کی محبت کے لیے کچھ آدھا ہے پرسوں یا کل کی بات ہے زبیر مکی نعت پڑھ رہے تھے تو بڑا سادہ سا شعر اعلی حضرت کا تھا کہ دہن میں زباں تمہارے لیے اور بدن میں ہے جاں تمہارے لیے اور ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے تو بخاری شریف کی حدیث سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ جب قبر میں پہنچے گا تو وہاں کھڑا ہوتا اور سچا اور جھوٹا سب کھل جائے گا وہاں ایک امتحان کا مرحلہ آئے گا حدیث پاک میں آیا کے فرشتے آئیں گے اور اس کو بٹھا دیں گے اور اس کے بعد پوچھیں گے کہ ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا ماں کن کا فی بھی ایشان اس شخص کے بارے میں تو کیا کہتا تھا تو اب حاضہ کا اشارہ اس میں اشارہ جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں یہ اور عربی میں حاضہ یہ کس کے لیے ہے بولو جو محسوس ہو مبصر ہو آنکھوں کے سامنے ہو قریب ہو تو الحمدللہ ہم وہ عقیدہ رکھتے ہیں جس عقیدے پر یہ سب تو اصطلاحیں اور پہچانیں جو ہیں وہ بعد میں بنی کہ کون بریلوی ہے اور کون کیا ہے لیکن جب بریلی نہیں تھا اور بریلی والے نہیں تھے تو جن کو بریلوی کہا جاتا ہے ان کے ان کی پہچان اور ان کے عقیدے کا جو ہے ثبوت اس حادی پاک پاس ان کے بارے میں کیا کہتا تھا تو اب محسوس اور مبصر اور جو حاضر ہو اس کے لیے کہا جاتا ہے تو پتا لگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو وہ شان عطا فرمائی ہے کہ ہر مکان میں حاضر ہیں ہر جگہ حاضر اور نازر ہیں اور وہی جو ہے مومن بندہ مومن اور اس امت کا جن کے لیے امتحان لیا جائے گا جن کے سبب امتحان لیا جائے گا تو یہی وہ شخصیت ہے کہ ان کے بارے میں پوچھا جائے گا اب جس نے بغیر دیکھے اور بغیر پھیر پھار کر کے مان لیا دل سے سینہ کھول کے مارا تو کہے گا ہوگا محمد الرسول اللہ یہ محمد ہے اللہ کے رسول ہے صلی اللہ ہوتا تو تو یہ ہے کہ اس سے کہ ایسے سوجا جیسے کہ دلہن یہ لوگ ترجمہ کر دیتے ہیں دلہن کا میں نے بھی کہا دلہن حالانکہ وہاں حدیث میں ہے العروس الذي لا يوقبه اللہ احب اهله اليه جیسے دولہا سوتا ہے کہ اس کو جو اس کا سب سے پیارا ہوتا ہے وہی اس کو اٹھاتا ہے تو یہ اس سے کہیں گے اور اس کے لیے یہ بھی میں آیا کہ کشادگی جو ہے حد نظر تک کر دی جائے اب اب اب اب یہ تو اس کو ہے اس لیے جس نے پہچان لیا اور ایک وہ ہے جو سن سنا کر کے بولتا تھا کہتا تھا اور دل سے مانتا نہیں تھا دل سے نہیں پہچانتا تھا لوگوں نے کچھ کہا اس نے بھی کہہ دیا اس کے بارے میں یہ ہے کہ امبر منافق قابل مرتاب بخاری کے لفظ ہے کہ منافق یا مرتاب وہ کہے گا ہا ہا لا کن تو فاقول میں لوگوں کو سنتا تھا کچھ کہتے تھے تو میں بھی کہہ دیا کرتا تھا تو اس سے کہا جائے گا لا تلیت ولا دریت نہ تو نے جاننے والوں کا ماننے والوں کا اہل سنت کا راستہ پکڑا ہے نہ تو نے ان کی پیروی کی اور نہ تو نے خود پہچانا تو پھر اس کے بعد اس کے ساتھ میں جو ہوگا وہ جانے گا لیکن جو میلاد والے ہیں اور جنہوں نے اپنی یہ پہچان بنائی ہے کہ وہ اپنا دل اور اپنی مجلسیں جو ہیں وہ محفلیں میلاد میں آنے والوں کے لیے کشادہ کرتے ہیں ان کی جزا وہ ہے جو حدیث میں ارشاد اب یہ ہے کہ ہمیں ہماری محفل کا یہ ادب سکھایا گیا اس کے بعد یہ ہے کہ مہیلا پیلن شدو جب محفل ختم ہو تو کہا جاتا ہے کھڑے ہو جاؤ جب کہا جائے کھڑے ہو جاؤ پنچو دور تو کھڑے ہو جاؤ اب میں پوچھتا ہوں کہ یہ کون سی محفل ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ آپ بولو بھائی ہاں؟ یہی محفل میلاد ہی تو ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ تو سبحان اللہ ہماری پہچان وہ ہے جب زمانہ نہیں تھا اللہ نے ہماری پہچان جو ہے اپنے قرآن میں اور ہم کو ایسا بنایا کہ ہم کریں سارے عالم کو دعوت ہو کے جو سنی کر رہے ہیں تم وہ کر کرو گے تو کیا ہوگا اللہ الگ عام ایمان والے ہو گئے اور ایمان والے ہو گئے تو درج تمہارے بلند ہو ملجی نے اونٹ میں دراجات اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان والوں کے درجے بلند وہ گروہ ہیں اہل سنت نتر کا کا اپنے معمولات کی صنعت قرآن و حدیث میں اور ہمارے عقائد حقہ اللہ و رسول کے بارے میں وہ ہے کہ جو قرآن سے حدیث سے اور مقتضائے عقل سے ثابت ہے اور الحمدللہ ہمارے عقائد بھی برحق ہمارے معمولات بھی برحق اور ہم وہ لوگ ہیں کہ اپنی پہچان ہماری پہچان قرآن و حدیث میں جو ہے ہماری پہچان ہے تو مذہب یہ سنتر پر قائم رہنا محفل میلاد منعقد کرنے کا اصل فائدہ یا ہماری کوئی بھی محفل ہو اس کا اصل فائدہ یہی ہے کہ ہم اپنے ایمان کو تر و تازہ رکھتے ہیں اور ہم مذہب اہل سنت والجماعت پر قائم رہیں جس کو آج پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت تو بس میں اسی پر میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ ختم کرنے کے لیے میں آیا ہوں اور محفل برخاست کرنے کا میں اعلان کرتا ہوں تو میں نے انہی کلمات طیبات کو محفل برخاست کرنے کے اعلان کے لیے میں نے ان کا انتخاب کیا اللہ تبارک و تعالی اس محفل میلاد کے رقطے میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کو اور مجنہ اور مصفہ فرمائے اور جو اس محفل میلاد کے بانی ہیں اور جو اس کی ناظم ہیں اور جو اس کے منعقد کرنے والے ہیں ہر سنی کو اللہ تبارک و تعالی دارین کی برکتوں سے نوازے اور ہم سب کو مسلک کے ہے جو سنت پر مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رکھے اور یہ محفل میلاد تو ایسی ہے کہ آج یہاں پر ہو رہی ہے کل وہاں دیکھ کر کے یہی ہوگی ہاں وہی ہوگا جو آج یہاں پر ہے وہی ہنگامہ جو ہے وہاں پر بھی جو ہے ہوگا اور وہاں معاملہ یہ ہوگا کہ حضرت آدم علی نبی نام و تسلیم سے لے کر کے جتنے انبیاء آئے انبیاء عمر سلیم ہوئے اور ان کی امتیں ابین و آخرین اور حضور کی امت سب کے سب جو ہے حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے فضائل اور ان کے مناسب ان کے محامد کا بیان کرتے ہوں گے اور میلاد نام کس کا ہے محفل میلاد اسی کا تو نام ہے کہ حدود کے فضائی بیان کرنا تو الحمدللہ ہماری پہچان جو ہے وہ ایسی ہے کہ جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے سب آگے چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کے دن ہو بھلے لوگا کے تلے سنا کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے اور ہم ان کے پرتیلے سے یہ کہیں کہ سب آگے چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کے دن ہو بھلے لوا کے تلے سنا کھلے ہماری زبان تمہارے لیے دعوانا